اہل سلام دشمنی کیا نبی پلا جگر حسن سے پلا کے جا میں بکا لیا ہے یہ کس کا بدلا شہ زمن اثر ہے الماس نے دکھایا ہے دید کی بے قراری ہے نیل گوں سب وجود ہر کالم ہوا ہے تاری کا کالم ہوا ہے تاری جگر تمامی ہے پارا پارا ہے خون جارے دہن سے ہے اہل اسلام دشمنی کیا